سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے جنت کے دربان یوں آواز دیں گے اے مسلمان یہ دروازہ بہتر ہے ادھر آ جاؤ حدیث نمبر چھتیس سو مسلم احمد